بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم نوجوانوں کے لیے مخلصانہ نصیحتیں رمضان چودہ سو ایک ہجری میں میرے جو مضامین رسالات امہ میں اسلامی بیداری کے عنوان سے شائع ہوئے تھے ان کے خاتمے پر میں نے دو باتوں پر خاص طور سے زور دیا تھا پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ بیداری ایک فطری اور صحت مند بیداری ہے اور یہ فطرت اور اصل کی طرف واپسی کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمارے مسلم ممالک میں یہ حیثیت صرف اسلام ہی کو حاصل ہے اسلام کو مسلم ممالک سے دے نکال دینے والوں نے چاہے جتنی کوشش کی ہو یا اسلام کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرنے والوں نے جو کچھ بھی کیا ہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام ہی ہمارے لیے اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اسی سے ہماری ابتدا ہے اور وہی ہماری انتہا ہے شدید پریشانی اور سخت دشواری کے مواقع پر جب راستے گڑمڑ ہو جاتے ہیں مایوسی کی فضا چھا جاتی ہے تو لوگوں کو دین کے علاوہ اور کہیں پناہ نہیں ملتی وہ دین کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی کے سائے میں پناہ لیتے ہیں اسی سے وہ توانائی حاصل کر کے روح کو توانا بناتے ہیں امیدوں کو زندہ رکھتے ہیں اور زندگی کی آرزو حاصل کرتے ہیں اسی سے راستے کی روشنی اور روشن راستہ حاصل کرتے ہیں ہمارے سماج نے مغرب اور مشرق سے درآمد کیے ہوئے حلوں کو آزما لیا لیکن اس کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوئی نہ فرد کی اصلاح ہوئی نہ سماج کو ترقی ملی نہ دین کی بھلائی ہوئی اور نہ دنیا کی آباد کاری ہوئی ان درآمد کیے ہوئے حلوں سے پسپائیوں اور بکھراو کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہوا آج بھی ان کے آثار نگاہوں کے سامنے ہیں پھر ایسی حالت میں اگر دنیا سے اسلام میں اسلامی حل کی کی طرف لوٹنے آواز بلند ہو اور آئے عامہ زندگی کے ہر میدان میں شریعت کی تنقید کا مطالبہ کرے اور نوجوان جن کے اندر جوش و جذبہ ہوتا ہے جو سیاست کی نرمی اور نرم سیاست پر یقین نہیں رکھتے ہیں اس سلسلے میں اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کریں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے یہاں ایک اور بات بھی ہے وہ یہ کہ ان نوجوانوں میں جو شدت اور قطعیت پائی جاتی ہے اس کا علاج تشدد نہیں ہے اور نہ دھمکی سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تشدد سے ان کی شدت پسندی کو اور بڑھاوا ملے گا دھمکی سے ان کی ضد اور بڑھے گی اس شدت پسندی کا علاج تہمتیں تراش کر اور تشکیق کی فضا بنا کر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان نوجوانوں کے اخلاص میں اور تعلق باللہ میں شک رکھتا ہو سبھی لوگوں کی نگاہ میں یہ سچے ہیں اور اللہ سے ان کا تعلق سچائی پر مبنی ہے اس شدت پسندی کا علاج ان لوگوں سے دور ہو کر نہیں بلکہ قریب ہو کر کیا جا سکتا ہے ان کے افکار اور موقف کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا ان کے محرکات اور نیتوں کے تئیں حسن زن رکھنا ہوگا اس کھائی کو پاٹنا ہوگا جو ان کے اور سماج کے درمیان پیدا ہو گئی ہے اور اچھے ڈھنگ سے ان کے ساتھ علمی گفتگو کرنی ہوگی تاکہ مفہوم اور مطالب واضح ہو جائیں شبہات دور ہو جائیں نزائی باتیں متعین ہو جائیں اور یہ معلوم ہو جائے کہ کن باتوں پر اتفاق ہے اور کن باتوں میں اختلاف ہے